میرے منشرے میں ٹو و حسینی محلتی محبوب ہوئی مجدد مولا عالم اللہ حضرت مولانا شاہ جی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے ایک اللہ والے کے دل کا حال ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے وہ کیسی کڑم اور کیسی جلن اور کیسی کوڑن اللہ کے بندوں کے لیے رکھتا ہے اللہ کے واسطے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اور اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے مل جائیں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے کہ ایک شخص تو اللہ اللہ کر رہا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے اللہ کو راضی کر رہا ہے وہ بھی اللہ کا پیارا ہے لیکن ایک شخص اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کر رہا ہے ومن احسن مقلم میں مندار علم اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں امن افسن مقولم ممن دعا اللہ کہ اس سے کیا اس سے اچھا کیا کیا کلام ہوگا کیا قول ہوگا خود ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے اچھا کیا قول ہوگا کہ دین کی طرف لوگوں کو بلانا اور اللہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا اور حضرت فرماتے کہ فرماتے تھے کہ ایک لڑکا گم ہو گیا بچہ باپ سے بچھڑ گیا ماں باپ سے اور بہت تلاش ہو کی سیاح جاری رہی اور باپ ماں باپ اس کی یاد میں تڑپ رہے ہیں کھویا ہوا ہے پٹکا ہوا ہے اور ماں باپ تڑپ رہے ہیں ایک شخص کچھ دن کے بعد ان کے بچے کو لے کے آتا ہے یہ دیجیے آپ کا بچہ ہے تو سب سے پہلے ماں باپ اس لانے والے کو پیار کرتے ہیں اتنا خوش ہوتے ہیں اتنا خوش ہوتے ہیں تو ایسے ہی اللہ کے بند بند بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ سے جو ملا تھا اللہ سے دور ہوئے اللہ سے پچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پیار نصیب فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر پیار اس کو نصیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں اسی کو نے فرمایا وہ دل جو تیری خاتے فریاد کر رہا ہے کوئی رہے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے اس میرے بتا سے جو دل آباد کر سے جو دل آباد کر برباد کر رہا ہے یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے بہت ہی حضرت نے تو فرمایا حضرت فرماتے تھے کہ نامعلوم معلوم المعاد اور ناقابل توسیع توسیع اس میں ایک ایک لمحہ آگے اور ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ون یو اخر اللہ ادا جا جگہ اللہ خبیوں بنا تام بلکہ اس سے پہلے آیت ہے کہ بندہ کہے گا جب موت آ جائے گی آنے لگے گی تو بندہ کہے گا کہ اللہ کہ مجھے کچھ مہلت دے دیجیے من الصالحین میں تاکہ میں کچھ نیک کام کر لوں کچھ خیر خیرات کر لوں کچھ صدقہ کر لوں اور میں سارے بن جاؤں سارے بن جاؤں تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے بھلے وقت اللہ نفسن مفسن ادا جا جگہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک لمحہ بھی نہیں دیں گے یہ جب موت کا وقت آ گیا بس ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہوگی اس میں اور سب رجسٹر بند ہو جائے انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو بہت بہت پڑا ہے ہم ذرا فلاں کام سے فارغ ہو جائے فلاں کام سے فارغ ہو جائیں شیطان بھی بہتاتا رہتا ہے کہ آج یہ کام کر لو کل سے تم اللہ والے ہو جانا کل سے تم یہ کام شروع کر دینا ہر روز یہی سکھلاتا ہے پٹی پڑھاتا ہے اور زندگی تو یہ ہے کہ ہم ہو رہی ہے ہم مسلے برف کم دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ دم بنا جیسے گلتی رہتی ہے گلتی رہتی ہے یہاں تو برتھ ڈے منا رہے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا ہاں، اور بجائے غم منانے کے اگر تم غم نہیں مناتے تو خوشی بھی نہ مناتے خوشی منانے کا کیا موقع ہے اگر موقع ہے ہی تو غم کا موقع ہے کہ زندگی کا ایک سال کم ہو گیا اور اگر اللہ اللہ سے غفلت کی غفلت میں گزرا پھر تو واقعی بہت غم کی بات ہے کہ ایک سال ہم نے غفلت میں گزار دیا کیونکہ ایک ایک لمحے کی قیمت ہے ایک ایک لمحے کی اس لمحے کو ہم جو جو کافر ہے وہ اس کا وہ لمحہ لمحہ خسارے میں ہے کھاٹے میں اور جو مومن ہے اگر وہ خاطف ہے تو وہ نفے میں تو ہے مومن کا ہر لمحہ نفے میں ہے اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو نفع ہے اس کو لیکن مومن فاسق کا نفع اور مومن صالح کا نفے میں زمین آسمان کا فرق ہے مومن فاسق جو ہے سمجھو کہ اگر ہر لمحہ ایک پیسے کا نفع اس کا جمع ہو رہا ہے بینک میں جس سمجھو کہ بینک میں جمع ہو رہا ہے پیسے کا نفع ہر لمحے اور مومن صالح جو ہے اس کا ہر لمحے نفع ایک ہزار روپیہ جمع ہو رہا ہے تو بتائیے کتنا فرق ہے مومن صالح میں اور مومن فاسق اور فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اور زیادہ نفع نہیں چاہیے کیونکہ ہم دنیا کے مزے چھوڑ نہیں سکتے دنیا کے مزے ہم سے چھپتے نہیں ہیں یہ ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے چھپتے نہیں ہیں اللہ میرے مرشد محبوب فرماتے تھے یہ ایسا شخص ہے جو اپنے مرض پہ عاشق ہے یہ مرض چھوڑنا نہیں چاہتا ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے لیکن مرض چھوڑنا نہیں چاہتا بدقری سے باز نہیں آتا ایسے شخص جو ہے وہ مرض پہ عاشق ہوتا ہے تو فرمایا کہ اگر ہم تسلیم کر لیں گے چلو بھائی تم کو زیادہ نفع منظور نہیں ہے ایک پیسے ہی کیسے صحیح لیکن افسوس یہ ہے مشکل تو یہ ہے خطرہ تو یہ ہے کہ گناہوں پر اس رات سے گناہ کی اہمیت کم ہوتی چلی جاتی ہے اور گناہ کو بندہ معمولی سمجھنے لگتا ہے بدنگاہی کو غیبت کو بدگمانی کو ہیرس کو حسد کو کینا کو چوک کو چگلی کو یہ سب چیزیں جو ہے ان کو معمولی سمجھنے لگتا ہے تو یہ معمولی سمجھنا گناہ کو معمولی سمجھنا یہ کفر ہے کفر یہی چیز قبل تک لے جانے گناہ کو معمولی سمجھنا اللہ کو ناراض کرنا معمولی سمجھنا بڑی حفاظت کا سودا ہے اور یہ کفر تک لے جاتا ہے اس میں بتا سے جو دل آباد کرنا ہے اس میں بتا سے جو دل آباد کرنا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد مرشد محبوب رحمت نے یہ مثال بھی فرمائی کہ ایک درخت ہے ہرا بھرا بالکل اس کے قریب بہت زبردست آگ لگ گئی تو یہ درخت بھی جو ہے جلس جائے گا بالکل اور اس ایسا جلسے گا کہ اس کے بعد مدتوں اس کی آبیاری اور کھاد پانی ڈالتے رہو تب کہیں جا کے پھر اس کے اندر سستا پیدا ہونا شروع ہوتا ہے ایسے ہی جو بدنگاہی کرتا ہے اور حضرت کا مضمونی ساری عمر یہی رہا کہ نظر کی حفاظت کر لو ورنہ ایمان جل کر خاک ہو جائے گا تم کو معلوم بھی نہیں ہوگا اور تمہارا دل کا جو ہرا بھرا درخت ہے ایمان کا وہ جل کر خاک ہو جائے گا پھر حضرت نے فرمایا کہ اس کی مدتوں آبیاری کرنے کے بعد پھر کہیں جا کے اس میں سبزہ پیدا ہوتا ہے سب سب کے آتے ہیں اس لیے ایسی اس آگ سے دور رہو ہاں۔ اس نے بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد ہے جو کو سے شاد کر رہا ہے جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے وہ روح کو ناشاد کر کرا چل خارش کا مزہ خارش کا مریض جب کھجلاتا ہے تو اس کو بہت مزہ آتا ہے اس کو کھجلانے کے اندر دعوت ولیمہ کا مزہ آتا ہے دعوت ولیمہ اور جب کھجاتے کھجاتے اس کی کھال پھٹنے لگتی ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ سارے شامیانے اجڑتے جا رہے ہیں ساری دیگیں غائب شامیانے غائب وہ گناہ پر گناہ کرنے کا مزہ یہ اور اس کے بعد جب حقیقی زندگی شروع ہوتی ہے مریض تو اس کے بعد اس کو ہی گناہوں کے سارے مزے اجڑتے معلوم ہوتے ہیں پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے حضرت نے اس کو شعر میں بیان فرمایا ہتھوڑے دل بھی ہیں مغز دماغ میں کھونٹے ہتھوڑے دل بھی ہیں مغزے دماغ میں کھونٹے بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے جو ناس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے وہ روح کو نا ناشاد کر رہا ہے روح عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے اس لیے کہ روح کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جسم ہے وہ مٹی پانی آب و گل کا بنا ہوا ہے اور روح اللہ کے یہاں سے آئی ہے روح کو اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرما کے دنیا میں بھیجا آج صبح بھی دوستوں سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے سر دیا ہے اللہ نے آنکھ دی ہے اللہ نے کان دیے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی ذات پر فدا کرنے کے لیے دیے ہیں اگر آپ کو کوئی دوست امانت دے کہ یہ میری امانت رکھ لینا اور اس کو خرچ نہ کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اور آپ اس کو ادھر ادھر خرچ کر دیں اور جب آپ واپس آئے تو آپ اس سے کہیں کہ یہ تو ادھر خرچ کر دیا ادھر چلا گیا تو یہ کیسی بری بات ہے بد آنندی کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سر عطا فرمایا کہ یہ سر ہم تم اس لیے ہمیں تم ہم تمہیں اس لیے دے رہے ہیں تم ہمارے گھر پہ فدا کرو ہمارے گھر پہ سر رکھو غیر پر نہ رکھو کان اس لیے دیے ہیں کہ تم اس سے تلاوت کو سنو ہماری دین کی باتیں سنو ہماری محبت کی باتیں سنو اور ایسے ہی یہ زبان جو بھی ہے یہ زبان بھی اللہ پر فدا ہو سمجھے زبان بھی اللہ پر فدا ہو کہ اس سے اللہ کی محبت کے کلمات نکلیں کیا سمجھے اللہ کی محبت کے کلمات اس سے نکلیں فضول گوئی لو گوئی گالم گلوچ گانے بجانے یہ زبان کا حق نہیں ہے بلکہ زبان اللہ پر ہلا ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے کلمات کے سوا اس سے کچھ نہ نکلے اللہ کی پسند کی پسند کے کلمات نکلے یہ ہاتھ اس لیے دیے ہیں کہ اللہ کے محبوب کاموں میں خرچ ہو اس سے ہم کانوں پر ہاتھ اٹھا کر تقریر تحریمہ کہہ کے نیت باندھیں اللہ کے دربار میں بہت حاضر ہو اور رکو کے اندر جائیں بیٹے اس کو ڈھکو گھٹنا نہیں کھولو گھٹنا کھولنا چاہیے تو یہ ہے یہ آزا اللہ نے اپنی ذات عالی پر ہدا کرنے کے لیے دیے ہیں سمجھیے تو جو آدمی گناہوں سے اپنے نفس کو شاد کر رہا ہے کہ چلو آج ہم گناہ کر لیتے ہیں کل سے ہم پکے پکے اللہ والے ہو جائیں گے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور یہ در حقیقت اپنے مرض میں عاشق ہو رہا ہے جو کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے گور کو مارکل ناشاد کر رہا ہے گو کو مار ناشاد کر رہا ہے وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے اجڑے لوگ کو آد کرا اجڑے ہوئے جی لوگ کو آد کرا نو جو تیری سات کہا کہ میرا ہر دوسرا اللہ پچھلے اللہ کے نے کی دلیل ہے میں دوبارہ جو اللہ کہہ رہا ہوں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پچھلا میرا میں نے جو اللہ کہا ہے وہ قبول ہے ورنہ مجھے مجھے ہی نہ دے اپنی یاد کی توفیقی مجھے مجھے دے اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں میں اللہ کی یاد کے قیدان سے ہی اللہ کو یاد کر رہا ہوں قدم اللہ تعالیٰ اعلیٰ عبادت لیا نہ محبت ربی یہ عبارت علامہ روسی رحمت اللہ علیہ کی ہے جس کو انہوں نے قرآن پاک کی ہے میں کو ماندین ہی قومی اس آیت کی میں بیان کی ہے کہ اگر تم دین سے پھر جاؤ کوئی دین سے پھر جائے یا کوئی دین دین سے بھاگنے لگے دین پہ عمل عمل پہ اسے بیداری لگنے لگے اس کا دن نہ لگتا ہو گئے بھاگتا ہے تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تم کو اللہ کی ضرورت ہے اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے اور اگر تم بھاگو گے دین سے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی فارم پیدا فرمائیں گے ایسی فارم پیدا فرمائیں گے جو ہے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو بیان کرنا ہے کہ اللہ ان سے محبت کریں گے اور پھر اور وہ اللہ سے محبت کریں گے ایسی قوم کیونکہ اللہ تعالیٰ مستغنی ہے ہم ہم محتاج ہیں اللہ کے اللہ ہمارے ہماری عبادتوں کے مجھ سے مستغنی ہے اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے لہذا اگر تم دین سے بھاگو گے تو اللہ کو دوسری قوم پیدا دے گے تو اس چیز کے لیے یہ تفصیل میں حضرت نے فرمایا حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو پہلے بیان کیا کہ یاد رکھو کہ ہم تم سے پہلے محبت کرتے ہیں پہلے ہم تم کو چاہتے ہیں پھر تم ہمارے بنتے ہو اللہ تبھی تیرے ہی می اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جلد فرما لیتے ہیں اب ہم کہیں کہ صاحب اللہ چاہیں گے تو ابھی ہم جلد ہوں گے پھر ہمیں محنت کی کیا ضرورت ہے تو اللہ کا جلد مانگنے کی چیز ہے یہ معی اشار کا لفظ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کو چاہتا ہے اس میں اشارہ ہے کہ ہم سے مانگو کہ اللہ آپ ہمیں چاہ لیجیے کہ ہم جلد ہو جائیں کیونکہ اسی میں ہمارا فائدہ اسی میں ہماری کامیابی اسی میں ہماری کامرانی ہے ہم محتاج ہیں آپ کے اے اللہ آپ چاہ لیجیے کہ ہم آپ کے ہو جائیں آپ ہم نے جلد فرما دیں جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی محبت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف دس ہاتھ آتا ہوں بتائیے کیا کریمی ہے اللہ کہ بندہ اپنی کوشش بننے کی کوشش کتنی چھوٹی سی ہے کتنی معمولی سی لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دس ہاتھ آتے ہیں دیکھو بھائی آنکھ کھول کے سنو سب لوگ یہ سر جھکا کر سننا ٹھیک نہیں ہے سر جھکانا جو ہے وہ ہے ہم آپ سے نیک گمانی رکھتے ہیں کہ آپ مراقبے میں ہیں اور عرش اعظم پہ پہنچے ہوئے ہیں لیکن بھائی یہ یہ صورت بنانا جو ہے سونے والی صورت بنا کر مراقبہ نہ کریں سونے والی سورج جس چیز کی سورت بنائے گا ویسی حقیقت دل آ جاتی ہے صورت جی۔ بنانے سے اس کی حقیقت دل آ جاتی ہے اسی لیے منع کرتے ہیں کہ کفار کے لباس کو مت پہنو ان سے محبت مت رکھو کفار جن جو لباس پہنتے ہیں ان سے محبت مت رکھو ان کو اختیار مت کرو اگرچہ جائز ہو پہننا لیکن وہ صورت اختیار کرنے سے حقیقت حقیقت کے داخل ہونے کا سخت خطرہ ہے کہ انہی جیسے پھر اعمال سادے ہوں گے اس لیے دین کی بات کو بہت غور سے سننا چاہیے اگر یہاں کوئی فارمولہ بیان ہو رہا ہو کہ اگر آپ اس فارمولے پہ عمل کریں گے تو آپ کو ایک کروڑ روپیہ مل جائے گا بیٹھے بٹھائے تو کسی کو بھی نیند نہیں آئے گی اور اگر فرماتے تھے کہ اگر یہاں دسترخوان بچھاؤ اس وقت اور میں بریانی اور دیگر مربوبات جو انسان کی ہیں وہ سب لگی ہوئی ہوں تو کبھی بھی آنکھ بند نہیں کرے گا تو یہ دین کی بات کو بہت اہمیت اور بہت قیمت کے ساتھ سننا چاہیے ہاں، کیا بات بیان کر رہے تھے کوئی خلل آ جاتا ہے کیا بات بیان ہو رہی تھی ہاں اللہ تعالیٰ بندے کی طرف دس ہاتھ آتے ہیں ایک ہاتھ بندہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ دس ہاتھ اپنی شان کے مطابق آتے ہیں اللہ اللہ کا بتایا ہوا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا بندے کا ہاتھ کتنا ہوگا اور اللہ کا بتایا بنایا ہوا بتایا ہوا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا اللہ دو ہی بندے کے حساب سے دس آتا ہے اللہ اپنے حساب سے دس آتا ہے تو جب بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے تو اگر وہ ایک ہاتھ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دس ہاتھ آتے ہیں اور جو بندہ چل کر آتا ہے اس کی طرف اللہ دوڑ کر آتا ہے کیسی محبت والے اللہ ہے کیسا پیار کرتے ہیں اپنے بندوں سے بندہ ذرا سی کوشش اور محنت کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کو بڑھ کر گود میں اٹھا لیتی ہاں، ذکر ہیں قرآن میں بتایا ذکر ہے قرآن نے بتایا کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے فضونی اردم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا حضرت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرض قرونی اور ہے ارفرکم اور ہے اور بندے کا عرض قرونی اور ہے بندے کا عرض قرونی کیا ہے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں ارفرکم تو بندے بندہ بندے سے اللہ فرما رہے ہیں خود قرونی فضرونی ازبر کو تم مجھ کو یاد کرو دل اطاعت بندے کا یاد کرنا اطاعت سے مشروط ہے کہ تم مجھ کو تمہارا یاد کرنا کیا ہے اطاعت سے یاد کرو میرے اقدامات کی پابندی کرو میں نے جن کاموں سے منع کیا ہے اپنے نفس پر مجاہدہ کر کے جبر کر کے ان کاموں سے بچو یہ اللہ کی یاد ہے اور اللہ اللہ بھی کرو نماز بھی پڑھو زکات بھی دو ستکار بھی دو یہ سب بندے کا یاد کرنا ہے اور از کم اللہ کا یاد کیا کرنا ہے از کم دل عنایتی میں تم پر طرح طرح کی عنایتوں کی بارش کرتا رہوں گا تمہارا کام یہی ہے کہ تم مجھ کو یاد کرو کوئی اور مقصد نہیں ہے دنیا میں تمہیں ہم نے جب بھیجا ہے تو تم تم کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے خلق الجنا ون الا ليعبدون اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے تم کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تم کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تم کہاں ادھر ادھر ٹکرے مارتے ہو دوسرے کام کو ہم تمہارے بنانے کے لیے بیٹھے ہیں اور تم ان کاموں کے پیچھے پڑ گئے جو تمہارے اختیار میں بھی نہیں جو ہمارے اختیار میں رزق ہم تمہیں دیتے ہیں زندگی ہم تمہیں دیتے ہیں صحت ہم تمہیں دیتے ہیں اور عزت ہم تمہیں دیتے ہیں اور جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب ہم تمہیں دیتے ہیں اور ہم دیں گے ہم دیں گے تمہیں تم ہمارا کام کرو مگر تم سرکاری کام سے بھاگتے ہو اور ادھر ادھر بھاگتے ہو غیر اللہ میں جی لگاتے ہو غیروں سے جی لگاتے ہو اس لیے تم گڑبڑاتے رہتے ہو تمہارے کام نہیں بنتے ہم کام جب بنائیں گے جب تم ہمارا کام کرو ہمارا کام کیا کام ہے ہمارا کام تمہارے دن میں یہ ہے کہ تم ہم کو بس یاد کرتے رہو اللہ اللہ کرتے رہو ہمارے ہمارے احکامات پہ عمل کرتے رہو باقی کام سب ہم تمہیں دیں گے ہم ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں میں یہ تقلر یہ رارضہ مقرجہ وہاں سے اللہ کو فرما رہے ہیں کہ بندے کو گمان نہیں ہوگا اب ہم سوچتے ہیں کہاں سے کھائیں گے جب اللہ فرما رہے ہیں کہ تم تقوا اختیار کر لو ہم تمہیں ایسی جگہ سے دیں گے جہاں تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا تو ہمارے گمان میں کہاں سے آ سکتا ہے ہم کیوں سوچیں یہ کام سب اللہ کے ہیں اللہ کام بنائیں گے ہمارا کام تقوا اختیار کرنا ہے کام اللہ بنائیں گے اور اللہ رہے ہیں ومان بس انفاع دعا ہے اس کوئی زیرو دنیا کے اندر ایسا نہیں کوئی اللہ نے کوئی زیرو ایسا پیدا نہیں کیا جس کے رزق جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو سب رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے ہم اسی کے پیچھے سارا وقت لگا دیتے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر ٹکرے مار رہے ہیں ادھر ٹکرے مار رہے ہیں نہیں کر رہے تو وہ کام نہیں کر رہے سرکاری کام نہیں کر رہے اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا ہے اسی کام سے ہم غفلت کر رہے ہیں اور باقی سارے کام کترے مار رہے ہیں کر بھی جا رہے ہیں بھی جا رہے ہیں در بدر پھر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہمارا در بدر پھرنا ٹھوکرے کھانا منظور نہیں ہے یہ مقصود نہیں ہے ہماری پیدائش کا اللہ نے بندوں کو تکلیفیں اٹھانے کے لیے پیدا نہیں کیا پریشان رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ مزیدار زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا کہ تم جاؤ اس جسم کے ساتھ روح کو حکم ہوا کہ اب اس جسم کے ساتھ جاؤ اور طرح طرح کی ہماری پسند کی ادائیں دکھاؤ اور ان اداؤں پر ہمارا پیار لو ہر ہر ادا پہ ہمارا پیار لو سجدے میں سر رکھو ہمارا پیار لو نماز میں کھڑے ہو جاؤ ہمارا پیار لو اور اللہ اللہ کر کے آج اللہ اللہ کرو ہمارا پیار لو اور گناہوں سے بچنے کی محنت کرو دل میں تقاضا آ رہا ہے لیکن گناہ سے بچ جاؤ ہمارا پیار لو ہے اور سردی ہو رہی ہے فجر کا وقت ہے اور رات بھی جو ہے وہ سوئے بھی نہیں نیند میں اٹھ رہے ہیں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ رہے ہیں ہمیں کسی نے دھیان دلایا کہ تم نے یہ بات جو کہی ہے تو اہم سنگن کے مطابق ہمارا دھیان بھی نہیں تھا کہ جب سوتے وہ اٹھے تو آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے تاکہ نیند کا ہوا یہ سنت ہے ہمیں تو خیال بھی نہیں تھا لیکن یہ ہم نے دل ہم نے یہ کہا تھا کہ آنکھیں ملتا بھی تمہارا اللہ کو پسند ہے کہ نیند نیند آ رہی ہے بندے کو لیکن یہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ رہا ہے کہ نیند کا کمار دور ہو جائے میں مولا کے دربار میں حاضر ہو جاؤں تو اس کی ایک ایک ادا پہ اللہ کو پیار آتا ہے اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا دے ہے اپنا پیار دینے کے لیے اپنی محبت دینے کے لیے اپنے خود کی لذت عطا کرنے کے لیے اس کو سمجھو تو صحیح ہم اپنا مقصد تو سمجھے زندگی نہ زندگی زندگی گزارنے کا یہ ہے مقصد اور تاکہ دوسرے جو کچھ ہیں وہ مقصد نہیں مقاصد میں سے نہیں ہے ذریعہ مقاصد ہیں تو ذریعہ مقاصد کے لیے کیا فرمایا اجمیر پل ابھی و سبق کرو آ اجماع اختیار کرو دوسرے کاموں کے لیے جلدی جلدی اپنا کچھ کما لیا بس قدر ضرورت روزی حاصل ہو گئی اب جلدی گھر آ جاؤ اور گھر میں چپکے رہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عملی کاغذ کا لسانت وہ کا کبئی دکھ وب کی اعلیٰ حقیقت ایک صحابی نے نصیحت کی درخواست کی تو حضرت اس کو پانچ سیکنڈ کا واضح فرما دیتے یہ واضح نبوت ہے پانچ سیکنڈ کا واضح نبوت کہ نصیحت کیا فرمائی نصیحت یہ فرمائی کہ عملی کاڑے کا لسان جیسے کر رہا تھا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کو قابو میں رکھو یعنی مالکانہ حقوق استعمال کرو اور زبان کو غلامانہ رکھو کہ جیسے نہ جانور کو لگام دیا جاتا ہے کہ جدھر مالک چاہتا ہے ادھر موڑ لیتا ہے اور جدھر چاہتا ہے روک لیتا ہے جب چاہتا ہے چلاتا ہے تو یہ مالکانہ حقوں کو استعمال کرو اس کو لگام دو محاورہ بھی ہے نا زبان کو لگام دو یہی ہے عملی گا لسانت اپنی زبان سے جلد بازی میں کچھ نہ بکو بلکہ سوچ سمجھ کے بولو تاکہ یہ ہر زبان اللہ پر فدا رہے اللہ کی مرضی اور اللہ کی پسند کی بکلمہ اس سے نکلے سمجھے تو یہ یہ ہے زبان کا حق پھر فرمایا جیسا بھائی تم اپنے گھروں سے چپکے کے رہو تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو جائے یعنی اپنے گھر میں تمہیں چین آئے باہر نکلنے میں تمہیں گھبراہٹ پریشانی ہو بیداری ہو گھر میں چپکے رہو گھروں سے چپکے رہو اور کیا فرمایا وساں کبئی تم کی اعلیٰ حقیقت اپنی خطاؤں پر روتے رہو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل لوگوں خطا تم سب کے سب خطا کار ہو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو کون ہے دعویٰ کرنے والا کہ ہم سے خطا نہیں ہوں کل لوگوں خطا لیکن رونے سے کیا ہوگا یہی خطا سبز عطا ہو جائے گی سمجھے یہ خطا سبز عطا ہو جائے گی ہم نے خطا تو کی لیکن اس پر رونا جو ہے کیا کام کیا اس رونے نے یہی خطا سبز عطا ہو گئی اللہ کا پیار مل گیا واہ واہ کیا بات ہے سبحان اللہ تو غرض اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ یہ کو ہوں یہ کو تو بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اس کو اللہ کی عطا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے محبت فرمائی تب کہیں جا کے میں نماز کو راضی ہوا تب کہیں جا کے میں اللہ اللہ کرنے لگا اب جس بندے سے اللہ کی محبت دور ہو جائے تو وہ کس قدر یعنی خسارے میں ہے کیسا کھاٹے میں اللہ کی رحمت کا سایہ اس سے ہٹ گیا تو سمجھ لو کہ کہیں خیر نہیں عرب نے فرمایا کہ ایک ملک کے اندر کوئی مجرم ہوتا ہے تو دوسرے ملک میں سیاسی پناہ کی درخواست کرتا ہے وہاں اس کو سیاسی پناہ مل جاتی ہے لیکن اللہ کا مجرم ساری کائنات میں کہیں بھی چلا جائے اس کو پناہ نہیں مل سکتی بتایا ذکر کا قرآن نے بتایا ذاکر کو اس کا مولا کی یاد کر رہا ہے پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے دیکھا اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی بند نہیں چاہتے کہ بندہ مجھ سے دور ہو جائے اللہ تعالیٰ نے پر بھی اس لیے کیا ہے میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوا اسی لیے فرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ بندہ مجھ سے دور ہو جائے آئے گندے گندے غلی گندے ناپاکی کے کام کر کے اور مجھ سے دور ہو جائے گا بندہ اس لیے تقوا فرض کر دیا کہ دیکھو نا محروم حکومت دیکھنا یہ لانتی بیماری ہے لانتی مرض ہے تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے اس لیے پاکیزہ کرنے والی چیز یہی ہے غالبہ ازکا لہم اللہ تعالیٰ فرمارے رہے من افسارین کے بعد کل المؤمنین یعور من افسارین آگے فرمائے رہے ازکا لہم یہ سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے پاک کرنے والی کیا نگاہوں کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے محبت فرماتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ بندے مجھ سے دور ہو جائیں پیاسوں یاد کرنا پانی کو ہے مسلم پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسماں کو گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسماں کو پلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے اب کو بھی یاد کر رہا ہے گر یاد کر رہی ہے یہ پاک ماں کو گر یاد کر رہی ہے یہ پاک ماں کو اختر پلک زمین کو یاد کر رہا اب تر فلک زمین کو یاد کر رہا ہے اس نے پوتا سے جو دل آباد کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے وہ دل جو تیری خاطر پر یاد کر رہا ہے وہ دل جو تیری خاطر پر یاد کر رہا ہے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا مارش ربانی سفر نامہ ریونین میرے مرشد میں بھوک رحمت اللہ جاگے چند لطائف مولانا رشید بزرگ صاحب نے کل رات حضرت والا سے درخواست کی تھی کہ نماز جمعہ کے بعد حضرت والا دوپہر کا کھانا میرے یہاں تناول فرما لے حضرت والا کا احسان ہوگا نماز کے بعد تقریباً پونے دو بجے حضرت والا معجملہ احباب کے مولانا رشید بزرگ صاحب کے گھر تشریف لے گئے اور کھانا تناول فرمایا حضرت والا کی طبیعت الحمدللہ للہ بہت منشرف تھی چنانچہ کھانے کے بعد حضرت والا نے ایسے مزیدار لطائف سنائے کہ سامعین بہت محظوظ ہوئے اور مجلس زعفران زار بن گئے فرمایا کہ ٹیکسیلا میں میرے ایک دوست تھے حکیم امیر احمد صاحب مرحوم میرے خلیفہ تھے پہلے تو حضرت تھانوی سے پید تھے پھر میرے شاہ الغنی صاحب سے پید ہوئے پھر آخر میں مجھ سے تعلق قائم کیا بڑے گر مجلوب اور بڑے زندہ دل تھے اللہ کی یاد میں بہت روتے تھے مغرب سے عشاء تک ذکر و شغل میں رہتے تھے اس وقت کوئی نواب بھی آ جائے تو نہیں ملتے ذکر اللہ کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اللہ سے جب تعلق ہو دیکھو کسی بڑے آدمی سے ملنے جب جاتا ہے تو اس کو ٹیلی فون بھی کسی دوست ووست کا آتا ہے تو اس کو کاٹ دیتا ہے یعنی میں بھائی بہت اہم کام میں ہوں ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے ذکر اللہ کے وقت یہ تعلق ہونا چاہیے ہاں یہ نہیں کہتے اگر کوئی ایمرجنسی کال آ جائے تو پھر اپنا ذکر کو موقوف کر دینا چاہیے کوئی دکھ بیماری ہے گھر میں کوئی پریشانی ہے کوئی سی بات ہے یہ نہیں ہے کہ اب بیمار ہوئے تو بیمار پڑ رہے ہیں ہم پہلے اللہ اللہ کریں گے موقع موقع کی بات ہوتی ہے اس وقت کوئی نواب بھی آ جائے تو نہیں ملتے تھے والا نے ان کے مطابق بہت سی باتیں ہاں یہ آگے لکھی ہوئی ہیں چلو اچھا ہو اکیلا چنا خود تو پھوٹ سکتا ہے ایک آدمی نے کہا کہ سارے معاشرے میں اور یعنی بے حیائی اور گمراہی پھیلی ہوئی ہے ایک آدمی سارے معاشرے سے کیسے ٹکرائے اکیلا چنا بھار تو نہیں پھوڑ سکتا حکیم صاحب مجلوب تھے لیکن کیسا عجیب جواب دیا فرمایا کہ اکیلا چنا بھار تو نہیں کھول سکتا خود تو کھول سکتا ہے تم خود اللہ والے بن جاؤ تمہارا تو کام بن گیا معاشرہ جائے بھار میں آنکھیں بند کیے ہوئے متب میں بیٹھے رہتے تھے اللہ کے ساتھ مشغول جہاں کوئی مریض آیا آنکھیں کھولی دوا دے کر کہتے کہ لاؤ جلدی پیسے اور جاؤ میرا وقت خراب مت کرو میرے ذکر میں خلل پڑ رہا ہے ہم نے جراثیم پیدا کرنے والے سے رابطہ کر رکھا ہے ان کا مطلب بھی عجیب تماشا تھا کوئی مریض آیا شلوار کے اوپر سے انجیکشن لگا دیتے تھے اب وہ کہہ رہا ہے کہ اسپرٹ کا پھایا دو حکیم صاحب پھایا دیتے اور وہ شلوار میں ہاتھ ڈال کر اسپرٹ لگا رہا ہے کسی کے سویٹر کے اوپر سے انجیکشن لگا دیتے تھے کسی کی قمیض کے اوپر سے لگا دیتے تھے لوگ دور دور سے ان کے مطلب کا تماشا دیکھنے آتے ایک پرانا لوٹا تھا اس میں کائی لگی ہوئی تھی اسی پانی سے انجیکشن دھو دیتے کسی نے کہا کہ اس میں تو جراثیم پیدا ہو گئے یہ جو حالات ہیں حضرت بار بار تم بھی فرماتے ہیں کہ مجلوبوں کی نقل واجب نہیں ہے اور قابل تقلید نہیں ہوتے کہ ہم بھی ایسے ہی کرنا شروع کر دیں جراثیم شوگر سے استعمال ہمارے لیے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے بندوں کو حضرت فرما دیتی اللہ کہ ان کی عقل کچھ کم کر دی جاتی ہے لیکن یہ اللہ کے بڑے محبوب اور مقبول تو ہوتے ہیں لیکن التقلید کو ہوتے ان کی تقلید جائز چاہیے مگر یہ ان کی ایسی گولی بالی معصومانہ باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے مقبول بھی ہوتے ہیں کسی نے کہا کہ اس میں تو جراثیم پیدا ہو گئے ہوں گے کہتے تھے کہ ہم نے جراثیم پیدا کرنے والے سے رابطہ کر رکھا ہے جراثیم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ میں ایسی شفا رکھی تھی کہ دور دور کے شہروں سے لوگ علاج کرانے آتے تھے سامنے ہی عیسائیوں کا اسپتال تھا مجھ سے کہنے لگے کہ میں یوں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جن مریضوں کو شفا دینا ہو ان کو آپ میرے پاس بھیج دیجیے کام آپ بنا دیجیے نام میرا چڑھا دیجیے اور جن کو موت دینی ہو ان کو سامنے عیسائیوں کے اسپتال میں بھیج دیجیے تاکہ ان نالکوں کی بدنامی ہو کئی M B B S doctor ان کے مقابلے میں آئے اور ان کی دکان کے قریب دکان کھولی لیکن کسی کی نہ چلی سارا دن مکھیاں مارتے آتے تنگ آ کر آدھی رات کو سارا سامان باندھ کر بھاگ گئے کیونکہ دن میں بھاگتے ہوئے شرم آتی اس لیے رات کو بھاگتے جب شروع شروع میں پاکستان آئے تو اتنا پیسہ پاس نہیں تھا کہ مطلب کھول دے لہذا پنڈی نے برف بیچنا شروع کیا راول پنڈی کی سڑکیں ڈھال پر ہیں ان پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے سائیکل پر برف لاد کر ان سڑکوں پر چڑھنا مشکل معلوم ہوا تو کہنے لگے کہ ایک دن میں نے اللہ میاں سے کہا کہ اے اللہ آپ نے مجھے انسان بنایا ہے گدا تو نہیں بنایا پھر گدوں کا بوجھ مجھ سے کیوں اٹھوا رہے ہیں میرے لیے کوئی آسان روزی عطا فرمائیے یہ مزدوروں کی باتیں ہیں مزدوروں کی باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں جیسے آپ ناسمجھ بچوں کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی آتے بالغ بیٹا ایسی بات کرے تو باپ ناراض ہوگا لہذا مجلوبوں کی سی باتیں کوئی سالک نہیں کر سکتا ورنہ پکڑ ہو جائیں گی اس کے بعد سے پھر ان کا مطلب چل گیا اور خوب برکت ہوئی ایک بار ان کے ساتھ کاغان کی پہاڑیوں کا سفر ہوا وہاں کے راستے بڑے خطرناک ہیں پہاڑوں پر نہایت تنگ سڑکیں ہیں اور نیچے ہزاروں فٹ نیچے ہزاروں فٹ گہرے کھڑے ہیں حکیم صاحب ڈرائیور کے پاس والی سیٹ پر بیٹھے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں اچانک زور سے نعرہ مارتے یا رب یا رب یا رب یا رب یہ کبھی اگر آپ نے پرانا حضرت والا کا بیان سنا ہو اس میں یہ ناروں کی آواز ہے میں نے کہا کہ آپ کے ناروں سے اگر ڈرائیور کا ہاتھ ذرا سا ہل گیا تو ہزاروں کو گہرے کھٹ میں گاڑی گر جائے گی بلا یہ نعرہ مارنے کا کم وقت بلا یہ نعرہ مارنے کا وقت ہے آپ تو مجھے آدھے پاگل معلوم ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اچھا اتنے دنوں سے آپ کے ساتھ ہوں ابھی تک آدھا ہی پاگل ہوا ہوں پورا پاگل پھر کس دن ہوگا پاگل سے ان کا مطلب اللہ کا دیوانہ تھا یعنی مجھ کو اللہ کا پورا دیوانہ بنانی لیکن یہ مجلوب پاگل نہیں ہوتے اپنے مطلب میں خوب ہوشیار ہوتے ہیں پھول پور میں جب میں پڑھتا تھا ہم دونوں پیر بھائی تھے شاہد اور غنی صاحب سے ہم دونوں بیٹھ تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میں بہت کمزور ہوں اکثر بیمار رہتا ہوں تم خمیرہ وغیرہ بناتے ہو میں تمہارا پیر بھائی ہوں کوئی شاندار خمیرہ بنا کر مجھے کھلاؤ لیکن بھائی میں طالب علم ہوں مجھ سے پیسے نہ لینا تو کہنے لگے واہ صاحب گھوڑا اگر گھاس سے محبت کرے گا تو کھائے گا کیا میں پیسے تو لوں گا لیکن کم لوں گا ان کا یہ جملہ مجھے ابھی تک یاد ہے ان کی باتوں میں مجھے بہت مزہ آتا تھا ہاں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے چھوٹی سی بات والے ان کو متعلق حضرت فرمانے کے بڑے صاحب دل تھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ صحابہ کی محبت کا یہ مقام ہے کہ محبت صحابہ سے سبق سیکھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ صحابہ کی محبت کا یہ مقام ہے کہ محبت خود صحابہ سے سبق سیکھے صحابہ سے محبت کا سبق سیکھیے صحابہ سے سیکھیے کہ محبت کسے کہتے ہیں بڑے عجیب عجیب جملے ہوتے تھے ان کے ماشاء اللہ ہمارے حضرت میسا رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا جی نکالنا آئی ہے محبت بہت ہی ہمارے حضرت میسا کا شعر نہیں ہے ہمارے حضرت والا کا شعر ہمارے میر صاحب کے لیے اسی موضوع فارسی میں میں پڑھ کر ایک شعر سنا دیتا ہوں مصنوعی مصنوعی شریف میں سے مصنوعی جو حضرت کی کتاب ہے اس میں حضرت والا نے حضرت میر صاحب احمد اللہ کی محبت میں پورا ایک کلام فرمایا ہے اسی کا ایک شعر ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے بارے میں یہ فرمایا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو یہ محبت کی جو بات آئی ہے کہ محبت خود صحابہ سے سبق تھی جان تو یعنی حضرت والا رحمت اللہ علیہ حضرت میر صاحب کے لیے فرما رہے ہیں جان تو عشق باشد با وفا یعنی کہ تیری جان جو ہے کہ رائے عشق کے اندر اتنی باوفا ہے اتنا زیادہ باوفا ہے بلکہ آموز وفا التو وفا بلکہ وفا جو ہے خود تیری محبت سے وفا سی تیری وفا سے خود محبت سے وفا وفاسی سبحان جانے تو در عشق باشد با وفا بلکہ آموزد وفا التو وفا اور اس کا اثر بھی ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں نے حضرت میسا کو نکلا کی صحبت اٹھائی ان کے پاس رہے حضرت والا جی صحبت کے علاوہ حضرت جب حضرت آرام فرماتے تھے تو ہم لوگ حضرت میسا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی بیٹھتے تھے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے ہم کو محبت کرنا سکھلائی تھی ورنہ ہم نہیں جانتے تھے ہم تو تباہ ہو جاتے کیونکہ ہمارے شہر تو سراپا محبت ہی محبت تھے نہ ڈانٹتے تھے نہ اپنی ذات کے لیے کوئی ایسی بات کہتے تھے اور ہم بڑھ چڑھ کے بولتے تھے تو حضرت میسا رحمۃ اللہ علیہ لا رہے تھے کہ ہم کو بعد میں تبدیل فرماتے تھے یہ بات شیخ کے ادب کے خلاف ہے یہ بات شیخ ادب کے خلاف ہے ایسی محبت حضرت سے فرماتے تھے کہ حضرت والد دیکھو شیخ اپنے مرید کے لیے جب یہ لکھے تو کیا بات ہے پورا کلام ہے انشاءاللہ کسی دن میں پڑھ کے سناؤں گا چلو دعا کر لو اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو اور بیٹھنے کو اللہ قبول فرما لے جو کچھ کہہ دیا اللہ محض اپنے سے قبول فرما لے اور ہمارے قصول کو معاف فرما لے اور بنا منا ملنا انت السميع العليم سمی علينا انك اور التواب لینا اے رحیم اور اللہ ہمارے اس مجلس کو آج ہماری زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بنا دیا اللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بنا ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اچانک اے اللہ بس ہمیں جلد فرما دے کیونکہ بغیر آپ کے جلد کے ہمارا کام نہیں بن سکتا اے اللہ ہم سب کو جلد فرما دے اے اللہ آپ نے پل سے ہم سب کو جلد فرما دے اے اللہ جو محبت آپ اپنے بندوں سے کرتے ہیں اس کا واسطہ اے اللہ آپ کو اپنا بنانی اے اللہ ہم کو دلیل اور وسباؤ میں سے پسند اے اللہ اپنی محبت خاصہ سے نواز دیجیے اپنی محبت کاملہ سے نواز دیجیے اے اللہ نسبت اقوا نصیب پر دیجیے اے اللہ صاحب اقوا نسبت بنا دیجیے اے اللہ ایسی نسبت عطا فرما دیجیے کہ ہم پھر آپ ہی ہو کر رہ جائیں غیر کے ہوئے ہی نہیں اللہ آپ ہی ہو کر رہ جائیں کسی کے کام ہی کے نہ رہیں آپ ہی کے رہیں بس اے ہوں اپنی رحمت سے اپنے خاص سے اور اپنے کرم خاص سے اپنی مشیت خاصہ سے اے خدا ہم سب کو جلد فرما کر اپنا بنا لیجیے اللہ والی حیات نصیب فرما دیجیے حیات دوستاں حیات عاشقاں حیات اولیاء حیات با وفا عطا فرما حیات پاکیزہ عطا فرما گندگیوں سے نالائقیوں سے ناپاکیوں سے ہماری حفاظت فرما ایسے ماحول سے بھی ہماری حفاظت فرما ایسے دوستوں سے بھی ہماری حفاظت کرنا اے اللہ اے اللہ اپنا خاص دے یا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 میں ایک مہینے تک تم سے بات نہیں کروں گی پہلا دوست تو اس میں اداس ہونے کی کیا بات ہے دوسرا پہلا دوست اصل میں آج اس مہینے کا آخری دن ہے دو دوستوں میں یہ مقابلہ رہتا تھا کہ کون فجر کی نماز کے لیے پہلے مسجد پہنچتا ہے لیاقت ہمیشہ ہی اسلم سے پہلے مسجد میں ہوتا آخر ایک دن اسلم نے لیاقت سے پوچھا یار میں نے بہت کوشش کی لیکن تم ہمیشہ مجھ سے پہلے ہی مسجد پہنچ جاتے ہو یہ کیسے کر پاتے ہو جا کر اصل میں میری دو بیویاں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں میری مدد کرتی ہیں بس یہ انہی کی خدمت کا نتیجہ ہے اب اسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی دوسری شادی کر کے ایسی مثال قائم کرے گا الحمد للہ آج کل اسلم بھی لیاقت کی طرح مسجد میں سوتا ہے بیوی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بغیر جی گے شور ہاں ہاں جی لوں گا بڑی آئی آکسیجن کہیں گی دو گھنٹے کی بحث بڑی بڑی قسمیں بٹوے کی تلاشی موبائل فون کی چیکنگ اور انتہائی منطقی دلائل کے بعد بھی جس چیز کو آپ بھر بھی مطمئن نہیں کر سکتے اسے بیوی کہتے ہیں ایک آدمی نے اپنے ہماری حالات بہتر کرنے کے لیے جن کو قابو کرنے کے لیے اپنے گھر کے کمرے میں عمل شروع کیا وہ حساب میں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک آواز آئی ہم شوہر سمجھا کہ کوئی ہوائی مخلوق اسے تنگ کرنا چاہتی ہے پھر وہی آواز دوبارہ آئی مگر وہ اس آواز کو نظر انداز کر گیا دس منٹ بعد ایک چوڑیل اس کی بیوی کی شکل میں ہاتھ میں بیلن پکڑے اس کی طرف آتی نظر آئی وہ بولا جا بھاگ جا چوڑیل یہ سن کر وہ حصار کے اندر آئی اور اسے بیلن سے مارنے لگی جب وہ مار کھا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کے باہر جنات جنات پیٹ پکڑ کر ہنس رہے تھے سب احساس ہوا کہ اوریجنل سے مار کھا رہا ہے اور وہ جب وہ مار جب وہ مار مار کے تھک گئی اور وہ حصار سے باہر آیا تو ایک جن نے اس سے کان میں کہا سرکار پہلے سرکار پہلے اپنی بیوی کو قابو کرو پھر ہمارا سوچنا <laughs> آدمی بولا پھر نہ ہی سمجھوں ملا نصیر الدین دو کلو گوشت لائے اور بیوی سے کہا کہ اس کو رکھ دو مہمان آیا تو ملا نے بیوی سے پتانے کو گوشت کہا بلی نے بیوی نے کہا کہ گوشت تو بلی نے کھا لیا سامنے بلی بیٹھی تھی ملا نے بلی کو کھایا اور ترازو پہ رکھا بلی کا وزن دو کلو نکلا ملا نے بیوی سے کہا گول کا خان صاحب خالص صاحب نے کہا کہ میں تمہارے چونسٹھ کے چونسٹھ سال توڑ دوں گا ساتھ میں دوسرے آدمی بولا چونسٹھ پانچ سو بتیس ہوتے ہیں خان صاحب بولے مجھے پتا تھا تم ضرور بولو گے یہ تمہارے بتیس تمہارے بھی چھوڑ دی